الباب مئة واثنان باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر روزے دار کے سامنے جب کھانا آئے مگر وہ روزہ افطار نہ کرے تو کیا کہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم قال العلماء معنى فليصل فليدعو ومعنى فليطعم فليأكل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے اگر وہ روزے دار ہو تو دعوت کرنے والے کے حق میں دعا کر دے اور اگر روزے سے نہ ہو یا نفلی روزہ ہو اور اسے توڑ لے تو دعوت کھا لے مسلم